بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ تو یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ کرا وسلم آپ سے پہلے تشریف لائے سب کے سب بشر کیوں ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے اور دوسرا یہ کہ عقلی طور پر جو کچھ اللہ ذہن میں ڈالے اس کے اعتبار سے بھی اس پر بحث ہوگی کہ آپ کیوں بشر ہیں اور دوسرے انبیاء کیوں بشر ہیں اور آپ نور کیوں نہیں ہو سکتے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں کتنی طرح کی تین طرح کی ایک نوری ایک ناری اور ایک خاکی ایک نوری یعنی جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ایک ناری جن کو آگ سے پیدا کیا نور سے کس کو پیدا کیا ہے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور نار سے کس کو پیدا کیا ہے شیاطین اور جنات کو نار سے پیدا کیا ہے اور ایک خاکی جن کو مٹی سے بنایا ہے اور یہ کون ہے انسان نوری جو ہے ان کو جنسی صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی نوری جو ہیں ان کے اندر جنسی صفات نہیں پائی جاتی ناری اور خاکی کے اندر جنسی صفات پائی جاتی ہیں جنسی صفات کیا ہیں نمبر ایک ماں باپ کے ملاپ سے ان کی پیدائش جی، مرد اور عورت کے ملاب سے ان کی پیدائش ان کی تخلیق یہ ایسی صفت ہے کہ جو نوریوں میں نہیں پائی جاتی اور خاکیوں میں پائی جاتی ہے اور ناریوں میں پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں مرد و عورت کے اعتبار سے تقسیم کی ہوئی ہے اور مرد و عورت کے اعتبار سے ہر ایک میں جنسی مادہ رکھا ہے کہ جس کے ملاپ سے ان کی تخلیق ہوتی رہتی ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور چونکہ انبیاء کرام علیہ مثلاط وسلام کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی ہے سوائے حضرت آدم آدم علیہ السلام کے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ماں اور باپ کے بغیر ہوئی ہے لیکن باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ یا تو ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں اور اکثریت ان کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن ماں سے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں لیکن باپ کی کوک سے پیدا ہوئی ہیں یہ سمجھ میں آ گئی اور آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی سے ان کی تخلیق ایسی ہے کہ اس کو خود قرآن نے ذکر کیا ہے اس کو خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے مٹی سے بنایا تو انسان سے کیا مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے یہ تو ہے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ماں اور باپ یعنی عبداللہ اور آمینہ کے ملاپ سے ہوئی ہے یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ نوریوں کے لیے موت نہیں ہے نوریوں کے لیے دنیا کی زندگی کی موت نہیں ہے لیکن ناریوں کے لیے اور خاکیوں کے لیے موت ہے ناریوں کے لیے اور خاکیوں کے لیے کیا ہے موت ہے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول او ان قلب تم اعلیٰ اسی طرح دوسرے آر میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تیسری آر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو موت آئی تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کو بھی تو موت آئے گی وغیرہ وغیرہ تو نوریوں کو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے موت نہیں آتی خاکیوں کو اور ناریوں کو یہ موت آتی ہے یہ ایسی جنسی صفت ہے کہ جو انبیاء میں پائی جاتی ہے تمام انبیاء میں یہ صفت موجود ہے سارے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں جب تشریف لائیں گے دنیا میں تو ان کو بھی موت آئے گی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو موت آئی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جنسی صفت ان میں پائی جاتی ہے تو یہ نور نہیں ہو سکتے بلکہ یہ کیا ہیں بشر ہیں اس لیے کہ ناری ہونے کا تو ان کا کوئی بھی قائد نہیں اختلاف صرف نور اور بشر میں ہے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ جنسی صفات میں سے ایک صفت ہے خوف کیا صفت ہے خوف اور یہ خوف انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام کو بھی لاحق ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے تو انہوں نے جواب میں کیا کہا انا منکم کم وجی صفی نفسی خیفہ اسی طرح موسا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا موسا تخف یعنی شام کو دیکھ کر وہ ڈر گئے اور بھاگنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ یا موسا لا تخف وغیرہ وغیرہ تو ان انبیاء کے بارے میں قرآن نے خوف کا ذکر کیا ہے اور مشکات وغیرہ میں تم نے حدیث پڑھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں کہ جس میں وہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی بے چینی تھی اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ لئی ترجن سعد یا رسمی کاش کی کوئی نیک آدمی آ جائے اور وہ میری چوکیداری کرے اتنے میں آپ نے اسلحہ کی آواز سنی تو آپ نے پوچھا کہ کون تو حضرت سعد نے کہا کہ میں سعد ہوں تو پوچھا کیسے آنا ہوا تو کہا کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ میں آ کے آپ کی چوکی داری کروں تو پھر آپ آرام سے سو گئے تو یہ خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل رہا اور آپ باقاعدہ چوکی دار کا انتظام کر دیتے اس وقت تک جب تک کہ قرآن کی آیت واللہ یاسم کا من الناس نازل نہیں ہوئی تو یہ صفت جو ہے یہ جنسی صفت ہے اور یہ نوریوں میں نہیں پائی جاتی نوریوں کا خوف وغیرہ سے کوئی کام نہیں لیکن انسانوں میں بشر میں اور نار ان دونوں سے جو مخلوق ہے ان میں پائی جاتی بشر میں بھی یہ صفت موجود ہے اور ناریوں میں بھی یہ صفت موجود ہے شیطان خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انی آرام اعلیٰ تارون انی اخاف اللہ پہلا تو بدر میں ان کو گھسیٹ کے لایا اور بزرگ بزرگ پیر بن کر اور جب مشرقین مکہ نے کہا کہ اب کہاں جا رہا ہے کہ انی انی آرام اخاف اللہ واللہ تو خوف جو ہے یہ خاکیوں میں بھی صفت پائی جاتی ہے اور ناریوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے اسی طرح غصہ کیا غصہ اور غصہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ انہوں نے غصے سے تختیاں پھینک دیں فعلق الواق فرجا موسا علاقوں قومی غذبہ نہ غصے میں وہ لوٹ آئے اسی طرح حضرت یون السلام کے بارے میں کہا کہ وہ غصے سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے فضن اللہ نقدر علی وغیرہ تو اب ان آیات میں انبیاء کرام علی مصلاۃ والسلام کے لیے غصہ ثابت ہے لیکن اس کے علاوہ ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے جو تم نے مسلم میں پڑھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے شاید لوگوں سے کچھ سن لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیان کیا تو آپ غصے میں آئے اور ممبر پر آپ کھڑے ہو گئے کل یہ حدیث غالباً میں نے سنائی تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بہترین فرقے میں سے ہوں کل حدیث میں نے تمہیں پڑھ کے سنائی تھی تو اب یہاں پر یہ آپ کا ممبر پر آنا یہ غصے کی وجہ سے تھا اس کے علاوہ ایک اور حدیث پیدا غیب کے مسئلے کے بارے میں تم لوگوں نے پڑھی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دو زانو ہو کر بیٹھے اور انہوں نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول او صلی اللہ یعنی اس طرح کی دعا مانگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں اور کئی مواقع ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا ذکر ہے تو غصے کا آنا یہ بشر کی فطرت ہے اور یہ ناری کی فطرت ہے فرشتوں کو غصہ نہیں آتا نوریوں کو غصہ نہیں آتا وہ اس صفر سے بھی بچے ہوئے تو خوف اور غصہ یہ کس کو آتا ہے یہ ناریوں کو آتا ہے اور خاکیوں کو آتا ہے نوریوں میں یہ صفت نہیں پائی جاتی کتنی بات ہو گئی اچھا پانچویں بات یہ ہے کہ حزن غم کا ہونا کس چیز کا ہونا غم کا ہونا اور یہ غم جو ہے یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جی انبیاء میں یہ صفت پائی جاتی تھی کتنے انبیاء کی طرف اللہ نے غم کی نسبت کی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث حدیث میں آتا ہے مشکار حدیث تم نے پڑھی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے حزین آپ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے رات کو ملنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ آئے نہیں اور انہوں نے کبھی وعدہ خلافی تو کی نہیں ہے لہٰذا تم ذرا گھر کی صفائی کرو تو جب گھر کی صفائی کی تو چارپائی کے نیچے سے کیا نکلا ایک مرا ہوا کتے کا بچہ نکلا تو جب اس کو صاف کر کے پھینک دیا تو جبری السلام آئے اور کہا کہ ہم ایسے گھر میں نہیں آتے کہ جس میں کتا یا تصاویر وغیرہ ہوں تو اب یہاں پر دیکھو حزین کا لفظ حدیث میں آتا ہے تو یہ حزن ایسی چیز ہے کہ جو بشری صفت ہے اور ناری صفت ہے یہ نوری صفت یہ کیا ہے یہ نوری صفت نہیں اچھا اس کے علاوہ شادی کی خواہش کا ہونا نوریوں میں یہ صفت نہیں پائی جاتی اس لیے کہ وہ مرد اور عورت کی صفت سے پاک ہوتے ہیں وہ مرد اور عورت کے تقسیم سے اور اس صفت سے وہ کیا ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں یہ صفت ناریوں میں پائی جاتی ہے اور خاکیوں میں پائی جاتی ہے اور انبیاء کرام علیہ و وسلام وسلم میں سے اکثر کی شادیاں ہوئی ہیں ان کی اولاد بھی ہوئی ہے انہوں نے اولاد کو مانگا بھی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں آخر میں نو شادیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی ہوئی جو بچپن میں فوت ہوئی اور آپ کی بیٹیاں بھی ہیں چار بیٹیاں آپ کی حیات تھی جن میں سے تین کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا اور ایک آپ کے بعد بھی زندہ رہی جن کا انتقال آپ کے چھ مہینے کے بعد ہوا رضی اللہ عنہ و ارضہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی تھیں اور شادیوں کے بعد آپ نے جنسی تعلقات بھی قائم کیا اپنی بیویوں سے اور آپ کی اولاد بھی ہوئی اور باندیوں سے بھی آپ کی اولاد ہوئی تو لہٰذا اس جنسی تعلق کا پایا جانا اور اس جنسی تعلق کا بچوں اور اولاد کی صورت میں نتیجہ خیز ہونا اور نکاح کے مراحل سے گزرنا یہ ایسی صفت ہے کہ جو نوریوں میں نہیں پائی جا سکتی یہ کس میں پائی جاتی ہے خاکیوں میں پائی جاتی ہے یا ناریوں میں پائی جاتی ہے اور چونکہ یہاں پر آپ کی بات نور اور خاک ہونے کی ہو رہی ہے نار کی تو کوئی بحث یہاں پر ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ہیں یہ کیا ہیں بشر ہیں ان میں سے کوئی نور نہیں اچھا اس کے علاوہ ظاہری اسباب پر نظر کا جانا ظاہری اسباب پر نظر کا جانا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ صفت بھی خاکیوں میں پائی جاتی ہے ناریوں میں پائی جاتی ہے لیکن نوریوں میں یہ صفت بھی نہیں پائی جاتی مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا فرشتوں نے کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا اسی طرح حضرت ذکریہ علیہ السلام نے خود دعا مانگی اور جب ان کو بچہ ہونے کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس کی نشانی کیا ہے اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ صحابہ کرام کم تعداد میں تھے اور کفار ان سے تین گنا زیادہ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر آپ اس چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت کو ہلا کر دیں گے یہ شہید ہو جائیں تو پھر آپ کو دنیا میں نام لینے والا آپ کا کوئی نہیں ہوگا تو ظاہری اسباب پر اس وقت آپ کی نظر جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی نظر ظاہری اسباب پر جا رہی تھی اور حضرت ذکر علیہ السلام کی نظر ظاہری اسباب پر جا رہی تھی اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہیں موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا جا رہا تھا ان کی نظر ظاہری اسباب پر جا رہی تھی وغیرہ وغیرہ تو جتنے بھی انبیاء ہیں تو ان تمام انبیاء کی وہ ظاہری اسباب سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اسباب سے ہٹا کر ہٹا کر مصد کی طرف لے جاتی ہے تو ظاہری اسباب کی طرف نظر کا جانا یہ ایسی بات ہے کہ جو بشر میں تو پائی جا سکتی ہے نوریوں میں یہ چیز نہیں پائی جا سکتی تو جس میں یہ صفت ہوگی وہ بشر ہو سکتا ہے وہ نور نہیں ہو سکتا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اچھا اس کے علاوہ جو ہے اموری تکوینیا دنیا میں جتنے بھی کام ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جن کو عموری تشریحی کہا جاتا ہے اور ان کا انسانوں کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ یہ کام کریں خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام اور خصوصاً اہل اسلام جنہوں نے اللہ کے اسلام کا اس کی توحید کا کلمہ پڑا ہوا ہے اور اس کی شہادت دی ہوئی تو امور تشریعیہ کے تو سب کے سب مکلف ہیں مثلا دن میں پانچ نمازیں ہیں ان کا ہر ایک مکلف ہے رمضان کے روزے ہیں ان کا ہر ایک مکلف ہے ضرورت پڑنے پر جہاد کا مسئلہ ہے اس کا ہر ایک مکلف ہے اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے ان میں ان کا ہر ایک مکلف ہے بقدر ضرورت دینی مسائل کو سیکھنا ان کا ہر ایک مکلف ہے وغیرہ وغیرہ قرآن کی تلاوت ہے یا دوسرے معاملات ہیں یا تجارت وغیرہ ہے تو ان کا ہر ایک مکلف ہے کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام کام وہ کرے لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو تکوینی ہوتے ہیں نوری کبھی بھی تکوینی امور میں دخل نہیں دیتے اور ان کو اللہ جو ڈیوٹی ان کی لگاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں لیکن خاکی کو کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا اس کو کبھی کبھی پتہ نہیں چل پاتا اور وہ تکوینی امور کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کو روکا جاتا ہے تو جو جو تکوینی امور کی طرف بڑھنا چاہے اور اللہ کی طرف سے اس اس کو پر روک دیا جائے تو یہ صفت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ خاکی ہے یہ نوری نہیں ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور یہ فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے تو اس موقع پر قرآن کریم کی آیت جو ہے قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا و تکون من الجاہلین کہ تمام لوگوں کے مسلمان ہونا یا نہ ہونا یہ تکوینی معاملہ ہے یہ کیا ہے تکوینی معاملہ ہے اگر آپ سب کے در پہ ہوں کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں تو آپ ایسا نہ کریں اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے فلات تکون من جاہدین پہ خطرہ ہے کہ آپ جاہلوں کی طرف جاہلوں میں شمار ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ تکوینی امور میں سے ہے آپ سب کو مسلمان بنوانا چاہیں یا بنانا چاہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اور چونکہ اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ سب مسلمان نہیں ہوں گے کچھ مسلمان ہوں گے اور کچھ کافر رہیں گے تو آپ یہ تکوینی امر کی طرف آگے نہ بڑھیں اسی طرح اموری تشریعی کا مکلف ہونا اموری شرعیہ کا مکلف ہونا یہ چیز بھی ایسی ہے کہ فرشتے جو ہیں نوری جو ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن وہ عبادت ان کی تکلیف نہیں ہے یہ فرق ذرا ذیل میرے عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں اور عبادت مسلمان بھی کرتا ہے چاہے وہ بشر ہو یا جن ہو لیکن یہ مسلمان جب عبادت کرتا ہے اس کو مکلف بنایا جاتا ہے اس عبادت کا اور فرشتے جو عبادت کرتے ہیں وہ اس کے مکلف نہیں ہیں وہ ان کی فطرت میں شامل ہے جس طرح کہ ہمارے لیے سانس لینا یہ ہماری فطرت میں شامل ہے تو فرشتوں کے لیے عبادت ایسی ہی ہے جس طرح ہمارے لیے سانس دینا اور ہم اس کے مکلف کیوں ہیں اس لیے کہ ہمیں عبادت کرنے سے تکلیف ہوتی ہے ہم تھک جاتے ہیں ہم کیا ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں سست ہو جاتے ہیں کمزور پڑتے ہیں اور نیند وغیرہ کا غذبہ ہوتا ہے دوسرے ہزاروں لواحق ہیں ہمارے ساتھ عوارض ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مکلف بنایا جاتا ہے کہ اتنی مقدار میں عبادت کرو تو ہم مکلف ہیں عبادت کے اور فرشتوں کے لیے یہ تکلیف کی بات نہیں ہے وہ خود ان کی فطرت میں شامل ہے تو فرشتے عبادت سے تھکتے نہیں یہی وجہ ہے کہ تم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جس وقت سے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس وقت سے قیام کی حالت میں ہیں کچھ رکو کی حالت میں ہیں کچھ سجدے کی حالت میں ہیں کچھ کی دوسری عبادات ہیں وہ اس میں تھکتے نہیں ان کو بھوک نہیں لگتی ان کو پیاس نہیں لگتی اور ان کو یہ دوسرے تقاضے نیند وغیرہ کے ہوتے نہیں لیکن انسان اگر مسلسل عبارت کرے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے رات کو تو آپ کے پیر سوج جاتے اور موٹے ہو جاتے عائش رضی اللہ عنہ درخواست کرتی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں قرآن میں اللہ نے آپ کو کہا کہ اللہ ماتا قدمہ بن ضمبی کا ماتا اخر تو آپ کیوں پھر اتنی عبارت کرتے ہیں تو آپ جواب میں فرماتے کہ افلا کن عبد شکورا اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو اس کا تقاض یہ ہے کہ میں عبدیت کا اور اظہار کروں اور صرف عبدیت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شکر کا بھی اظہار کروں تو مجھے تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے لیکن یہ کہ آپ مکلف تھے عبارت کے آپ کے پیر سوج جاتے تھے اس کے باوجود آپ عبارت کر دیتے تو یہ عموری شرعی کا جو مکلف بنایا جاتا ہے جس کو مکلف بنایا جاتا ہے وہ نور نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے اور یا وہ جن ہوتا ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اس کے علاوہ بھوک اور پیاس کا لگنا کس چیز کا لگنا بھوک اور پیاس کا لگنا یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو بشر میں پائی جاتی ہے اور ناریوں میں پائی جاتی ہے یہ ایسی بات ہے کہ جو نوریوں میں نہیں پائی جاتی یہ نوریوں میں نہیں پائی جاتی ان کو نہ بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس لگتی ہے فعیدہ ادا میرے تو قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہو ویو تمونی و یسکین یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے تو کھلاتا اس لیے کہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور پلاتا اس لیے کہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کھایا بھی ہے پیا بھی ہے تو یہ بھوک اور پیاس ایسی چیز ہے کہ یہ بشر کی صفت ہے نور کی صفت نہیں ہے اسی طرح نیند کا آنا یہ بھی کس کی صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی بھی تھی بلکہ ایک سفر کا واقعہ آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ غزب تبو کا سفر تھا یا کوئی اور کہ جس میں راستے میں آپ سوئے اور حضرت بلا اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ ہمیں نماز کے لیے اٹھانا فجر کے دیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن بیٹھے بیٹھے وہ بھی سو گئے اور جب دھوپ نکلی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے کہا بلا یہ کیا ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جس اللہ نے آپ کی آنکھیں بند کی اس نے میری بھی بند کر دی تو نیند آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ سے چلے جاؤ دوسری جگہ گئے اور پھر اس نماز کی قضا کی تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بھی ہیں تمام انبیاء سوئے ہیں ان کو نیند آتی رہی ہے اور نیند کا تقاضا ان کی جنسی صفت ہے اور اس کی ان کو ضرورت پڑتی رہتی تھی تو جس کو نیند آئے وہ نور نہیں ہو سکتا وہ بشر ہو سکتا ہے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اچھا اسی طرح موت کی بات بھی آ گئی اور کھانے پینے کی نیند وغیرہ کی بات بھی آ گئی یہ تو وہ باتیں ہیں جو نشانیاں ہیں اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں وہ بشر ہیں وہ نور اب رہی یہ بات کہ جو اس میاں نے یعنی کہی تھی اس انکل کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اندر نور ہے اور باہر سے پوس جو ہے وہ انسان کی ہے اندر سے کیا ہے نور ہے اور باہر سے پوس کس کی ہے انسان کی ہے تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی آیات موجود ہوں صحیح احادیث موجود ہوں امت کا اجماعی عقیدہ موجود ہو اس کے مقابلے میں لغت کا سہارا لے کر ایسے معنی بیان کر دینا یہ خود کیا ہے خرق اجماع ہے اجماع کو توڑنے والی چیز ہے اور اجماع سے انحراف کرنے والی چیز ہے اور یہ تحریف کے زمرے میں آتا ہے یہ تو ہے پہلی بات تو قرآن کی کتنی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو بشر کہا کیا اور کسی صحابی نے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا کہ آپ کا چمڑا جو ہے وہ بشر کا ہے اور باقی اندر نور ہی نور ہے یہ کسی بھی صحابی نے اس کا مطلب نہیں سمجھا اور اسی طرح تابعین تابعین خیر القرون کا زمانہ پھر آئم اربع پھر آئم محدثین آئم صوفیہ وغیرہ کسی نے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا تو ان سب سے ہٹ کر ایک نئے راستے پر جانا یہ انسان کو زندگیت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے اور اس میں انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے یہ تو ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عقدی لحاظ سے بھی یہ ممکن نہیں کیوں اس لیے کہ نوریوں کو پیشہ پخانا بھی نہیں آتا وہ اسے بھی پاک ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ وسلم قزائے حاجت کے لیے جاتے تھے کتنی بے شمار حدیثیں ہیں پھر تو اگر اندر نور ہی نور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پیٹ میں پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو ان چیزوں کا پایا جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے بھی لگوائے ہیں حجامہ بھی کروایا ہے آپ نے اور نوریوں کے بدن میں خون بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ نور کی تعریف تو یہی کی جاتی ہے کہ جسم لطیف النورانی کہ وہ لطیف جسم ہوتا ہے جو نورانی ہوتا ہے تو لہٰذا نوری جو ہیں ان کے ان میں وہ خون وغیرہ یہ کثافت والی چیزیں یہ اس میں ہوتی نہیں خون یہ کثیف ہے یعنی یہ جسم والا ہے اور نور جو ہے وہ اس جسم کو برداشت نہیں کر پاتا تو لہٰذا خون کا پایا جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تو خون جو ہے یہ کثیف چیز ہے اور نور لطیف چیز ہے تو لطیف اور کثیف یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور خون چمڑے کے اندر ہوتا ہے بدن کے اندر ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں خون تھا آپ نے پچھنے بھی لگوائے اور حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہما اور ایک اور صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنا خون ان کو دیا کہ اس کو زمین میں دفن کر دو اور ان دونوں نے پی دیا اس کو تو یہ بھی ثابت ہے پھر آپ کا قضاء حاجر کے لیے جانا بھی ثابت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی روایت ہیں اور رضی اللہ عنہ سے تو بہت ساری روایات ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ جنسی تعلقات پورے کرنا یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی بدن کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں یہ صرف چمڑے کے معاملات نہیں ہوتے جبکہ نور جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو ان چیزوں کا بدن میں پایا جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا جس طرح چمڑا بشر کا تھا اسی طرح بدن کا باقی حصہ بھی کیا تھا وہ بشر تھا وہ نور نہیں تھا یہ ہو گئی دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں مٹی سے بنا ہوں تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اے اللہ مجھے مٹی بنا دے اس لیے کہ وہ تو آلریڈی میں خود ہوں اگر میں مٹی سے بنا ہوں تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اے اللہ مجھے کیا بنا دے اس لیے کہ مٹی تو میں آلریڈی ہوں یہ تو تحصیل حاصل ہے ایک چیز انسان کو پہلے سے حاصل ہو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی دعا کرنا یا کوشش کرنا اس کو کوئی بھی عقل مندی نہیں کہتا یہ کام عقل مندی کا کام نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ جب آپ اٹھتے تھے تحجر کے لیے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ نورا اے اللہ مجھے نور بنا دے اللہ جعل فی قدبی نورا فی سم نورا یمین نورا و شمالی نورا ہو نورا تختی نورا وغیرہ وغیرہ یہ دعا مانگتے اور آخر میں آپ یہ دعا مانگتے کہ اللہ آتنی نورا اللہ جعلنی نورا اے اللہ مجھے نور بنا دے تو اگر آپ پہلے سے ہی نور تھے تو پھر تو تحصیل حاصل ہوا اگر میں مٹی ہو کر مٹی بننے کی دعا نہیں کرتا کوئی چیز آگ ہو کر آگ بننے کی دعا نہیں کرتی جبرعید نور ہو کر وہ نور بننے کی دعا نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے ہیں پھر تو آپ کا اس دعا کو مانگنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نور نہیں تھے جبھی تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس دعا کو مانگتے تھے چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو پھر آپ یا دوسرے انبیاء جو ہیں وہ اگر نور ہوتے تو قیامت کے دن پوری شرات پر ان کو کسی اور لائٹ کی ضرورت نہیں تھی کسی اور نور کی ضرورت نہیں تھی لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم لا آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وقف پھر ان کا اعلیٰ قدوش ان قدیر کہ باقاعدہ ان کو نور ملے گا جو اس بدن کے علاوہ ہوگا اور اس بدن کو چلانے کے لیے ہوگا پوری سرات پر لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے اس کو تمام کر دے اور اس کو ناقص نہ رکھ اور اس کو اور زیادہ مکمل کر دے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نور ہیں اور انبیاء کرام پہلے سے نور ہیں تو ان کو وہاں پر رو رو رو کر اس دعا کے مانگنے کی اور گھبرا گھبرا کر اور خوف کی حالت میں اس دعا کے مانگنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ آپ تو سراپر لائٹ ہیں تو آپ کو دوسری لائٹ کی ضرورت ہی نہیں اب یہ لائٹ لائٹ ہے تو اس کو دوسری لائٹ کی ضرورت ہے کہ جو اس کو چلائے تو یہی بات ہے جب لائٹ خود لائٹ ہے تو اس کو دوسری لائٹ کی ضرورت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود نور ہیں تو آپ کو دوسری دوسرے نور کی کیا ضرورت ہے نہ آپ کو تحجد میں مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ بروز قیامت اس کے مانگنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہیں اچھا یہ بحث تقریباً الحمدللہ مکمل ہو گئی اور امید ہے کہ یہ باتیں اگر کسی کے ذہن میں ہوں گی تو کوئی اشکال انشاءاللہ اللہ کی جانب سے امید ہے کہ نہیں ہوگی